الله

اس کا کافر ہے قریب ہو کے انہوں نے

اگر مسلمان سارے قریب ہون گے وہ خیر نال بچ نہیں سکتے ہمیں ان کے قریب ہو کر ان کے فطروں کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان سے دور رہ کر کے شر سے بچنے اور بچانے کے لیے انہوں کی مثال زہریلے سب ہو انہوں کا قرب قاتل ہے کیوں ساری کوششیں فساد کے لیے رہتے ہیں جڑے لوگ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم دار اور واسطے حجت دلیل اسلام کے پیش کرنا پڑے جڑے منافقین لوگ جڑے منافقین لوگ جہے اسلام مشکل کے اندر یاد خاطر اس مشکل سے نکل جائے گی انہوں نے علم ہوتا ہے اسلام استعمال نہ نہیں نکل سکا انہوں منافع کیونکہ اپنی مشکل کے اندر ضرورت کے واسطے اسلام کو استعمال کرنے کا خیال رکھا ہوا ہے لہذا انہوں بھی اسلام بطور بچے طور پر بنا کر پیش کرنا مثلا بیانات آدھے مثلاً بیانس کا خصوصاً تازی مکان کی طرف سے وقت نجات لبنی شرح کا نام لینا شروع کر دیں پھر سا بھی حق بنتا ہے کہ انہوں شریت کے نام ایسا شریعت منافقت اور مٹائی اور لوگوں مطلب یہ کہ شریعت کو استعمال کرنا اسلام بطور حجت اور دلیل استعمال کرنا مسلمان واسطے بھی سارا حق بنتا ہے منافع 留下来 کوششاں ہون گیا تو حقیقت فساد ہی ہونا ہے در پردہ فساد ہونا ہے جاہلان بے سمجھا دی نظر وہ فلاح تے کامیابی کا کام ہونا ہے کوششاں فلاح تے کامیابی دیا ہو گیا قرآن فرما رہا ہے وہ فلاح تے کامیابی دیا کوششاں نہیں ہو گیا انہوں دیا کوششاں فساد ہو گیا لیکن بظاہر انہوں نے وہ کامیابی کا ہو سکتا ہے لہذا انہوں نے سپ ہونے کوئی شک نہ ہوا جاضی ہوئے ساتھی سمجھو سپ تو دور رہن کا حکم ہے قریب ہو تو صرف باہر دیکھا سمجھ واسطے نہیں بھی قریب ہو کے سمجھنا اللہ پاک تو بات کہ جدو انہیں سمجھا دیتا چودہ سو سال پہلا تو پھر سمجھن کی لوڑ تو نہ ہوئی نہ جو انہیں سمجھایا ان مطابق صرف بچن کی منصوبہ سانو انہوں کا منصوبہ انہوں کی طرفوں انہوں نے اعتراض دا جواب اور عذر انہوں کی طرفوں ہے کہ وہ قریب وہ ہو گئے تو سان سمجھو گے سان سمجھا ہو گئے نہیں سر نیڑے لگو گے تو ایسا کی سمجھا گے یہ ان کی طرف سے ہے ان کی طرف سے بدھوا تو منافق اس زبان پہ یہ زبان پہ دتا گیا کہ جدوں تو مسلمان اعتراض کرن تھی یہ جواب دیا کرو ہوں یہ عام قسم کا بندہ وہ فس جاتا وہ جا یار گل تو ٹھیک آخر سمجھا نہیں تو بھائی تو وہ سپ کہ واہ بن گئی گل نیڑے دے ہو نیڑے ہو تیل سمجھا ٹریا یا آپ سمجھ ٹریا نا تیری ایسی مت مارا گے تیرے اندر سمجھ ہی رہی وہ سمجھ ہی گوا لیں سمجھ اڑا دیں بندے تا کر کے جیڑا انہوں واسطے قریب ہوا وہ سمجھ کم گئی وہ آپ بے سمجھ بدھو بن گئے لوگوں کو فسا لیا آپ تباہ ہو گیا لہذا بھائی قرآن یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ان کی تمام تر کوششیں فساد کے لیے سمجھ لو قرآن چودہ سو سال پہلے سمجھا دیتا اور جب انہیں سمجھا دیتا ہے تو سمجھ کے انہیں سمجھایا بچنا لہذا سمجھ لیا بچنے کی ضرورت ہے بچانے کی ضرورت نہیں بچانے کی ضرورت ہے بچنے کی ضرورت ہے بچانے کی ضرورت سمجھنے کی ضرورت اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے راتی کسی جگہ پہ موجود سن اتے بہت بڑے پروفیسر وہ میرے کہہ رہے سن کہ جی قریب ہوتے ہیں کتنے سمجھے گا محض میں سمجھ سمجھ یہ محترم خود ہوں بل سمجھ ہو گئے یہ ہوں کافر بہانا اپنی زبان سے رکھ کے چپ کرا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سان سمجھ جس میں یہ گل انہوں نے سامنے کی نا کہ محترم سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف بچنے بچانے کی ضرورت ہے یہ میں نے آیا بڑی ایمان سے کہتا ہوں بس انہیں دو لفظوں پر ہی کام ہو جائے تیسرے لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی जो है سوائے جلانے کے کچھ نہیں دیتا سیا سمجھ جانا اگ ساڑ دی نیڑے نہیں ہوتا بے وقوف آتا کلو جا دو چار بچے ساڑ کے دیکھا واقعی چڑ دی واقعی ساڑ دی دو چار بچے ساڑ جان دو چار بچے ساڑ جان تے پھر ہو سکتا ہے کسی نے سمجھ آ جائے لیکن بہت ایسے مت ماری انہوں نے کہ سگا بھی ساڑ پھر بھی آدھے ہل مولانا صاحب سمجھ نہیں لگی وگڑا پوی سگا سڑ گیا تینوں ہلے نہیں سمجھ لگی بھی اگ ساڑ دی توجہ ہے میں ہوں ایک چیز اتنے دسنا چاہوں کیڑی یہ گل تو سمجھ آ گئی جناب نہیں آئی کفاروں مسلم کے نہیں سمجھتے اللہ تو اللہ نے سمجھایا اللہ سمجھا نے سمجھان جی شا کر دی ہے نا جی شہ قریب کرتی ہے وہ صرف لالچ کر سمجھ بہانا جھوٹ مکھا اپنے آپ کو دخا بازی ہر جانور پتا ہے آئے انسان میرا ہے تاند ویسد ہاں، ہو جاتا ہے انہوں پتا ہے ان کی قوت دیا جو متصرفہ بن کے کام کر رہی ہوتی انہوں نے دس دیے میرا دشمن یہ تو میں بچنا ہے انسانوں میں ایک پر ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے طریقے سے کر دی صرف لانا شکاری ہوگا وہ دان اٹھاؤں گا پتہ نہیں کن کن رنگ دے چیزاں اٹھاؤں گا اسی وجہ سے لالچ قریب کر میرے بھائی یہ جو ہم کافروں کے قریب ہو رہے ہیں کتنے سمجھنے کے لیے قریب نہیں ہو رہے صرف سانو لالچ چوک چوک کے لاگے کر کے آتا وہ بھی یہ کوشش آتا ہے لیکن چلو قریب دو میری گل نہیں سمجھے بدھو بندے اپنے آپ آسرا دن کی خاطر تسلی دے رہے ہیں رکھنے کی خاطر آپ کو تسلی دے رہے ہیں نہیں سارے تو صحیح بولتی میں چوکی بولتے وہ صحیح سخت جڑے بندے ہوتے ہیں جی بالوں کا سخت ہی ہوتے ہیں کوئی ہر جگہ رکھے ہو لالچ جی نا مختلف کے اندر بھی گڑے ہولی ہولی بھی گیا ٹبر بھی گیا ملک بھی گیا پھر قدرت کا ایسا نظام ہے کہ جیسے شکاری بندہ شکار کا ذہن کہتے ہیں نا واش کر لینا باقی شکار جڑے نا ہاتھ چڑھ جائے تو وہ کول ذہن کرنا کٹا وہ نہیں ہوتا اسی طرح کافر کول بھی بڑے طریقے واش کرنے کر رہے وہ خیالات ہی پرانے اسلامی مٹ جیل وہی بندہ پھر استعمال ہو کے کام کرنا انہوں کا میرا بھائی ان کے قریب کرنے کا یہ مقصد ہے لہذا قرآن ہمیں قریب جانے کیجازت نہیں میرے مرضی بندے کوئی بال اہل ہو میرے گل کر سکتا ہے میں قرآن والے اللہ کا قرآن سانو کا قریب اجازت نہیں دا وہ سمجھن سمجھان کی اجازت نہیں دینا انہوں تو دور رہن کی اجازت اور حکم فرما ہے اشار فرما ہے کہ دور رہو لہذا بچنے بچانے کی ضرورت ہے سمجھے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی یہ لفظ بولے سمجھن سمجھا رہا نیڑے میں ہو رہا سمجھا کہ اللہ علیہ السلام مریض ہے ادھر بہانا ہو رکھ رہے اصل لال دیکھو میرے دوستو میں جی شاید سمجھانا جانا میرے پرانے دیا بچے سمجھایا سی سا نظام تعلیم سے رہنا اسلام کا برائی کو اینا متنفر کرتا ہے اور نیکی اینی محبت اور الفت ہوتا ہے کہ نیکی الفت محبت یہ فکر بن جاتی ہے اور برائی کو نفرت یہ فکر بن جاتی جڑا اسلامی ماحول تعلیم تیار ہوتا ہے نا ہر برائی کو نفرت ہوتی طبیعت بن جاتی ہے اور ہر نیکی نال محبت اس برخلاف انگریزی نظام برائی الفت ایسے گمنام طریقے پیش کی جاتی نیکی تو نفرت بچیاں برائی دی محبت فکر بن جاتی اور نیکی کو نفرت فکر بن جاتی تا کر کے سکول گئے بھی ہو گئے بھیج رہے بھی ہو گئے تسان خود محسوس کرو گے کہ اتنے بندے دل چ بدو بدی برائیاں کا پیار آ جائے شوق پیدا ہو جاتا ہے برائی کا یہ ہوتا ہے بدلو بدلی برائیاں کا شوق آ جائے نیکیاں تو نفرت ہو جان بریا کا شوق آ جان چنگیا تو نفرت ہو جانی کوئی نہ کوئی گل جوڑ بنا کے لیے لاؤنی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مجھے وہ سابت کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی طریقے کے نال عوام زلیل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس نیک بندے نو دین والے یہ کیوں پیدا ہو جائے سارے اسلام دے اندر کتابوں نے ترلیم و ترغیب دیا ہاں۔ میں کتاباں انہوں نے گڑ وہ قرآن سے ویسے ترغیب و ترغیب کی بہترین کتاب ہے لیکن اس موضوع کے مخصوص کتاباں حدیث بھی ہیں یہ یعنی ترغیب و ترغیب و ترغیب امام مزری بھی مشہور ہے اس کو پہلا امام ابو قاسم اسمانے کی وہ پہلا ہے وہ محدث ہے غوث پاک میرا میں دور جو ہے دوستو ترکیب ترغیب دیا کتاباں ترغیب کا مطلب ہوتا ہے نیکی کی رغبت دینی ترغیب کا مانا ہوتا ہے برائی کو نفرت دینی باپ بنے ہوئے ہر برائی واسطے باپ وہ تحت ہے وہ حدیث لکھیاں اے برائی یہ ایسا ہے یہ عذاب ہے برائی کو نیکی دی ترغیب دیا نتیجہ ہے اسلام کی تعلیم چ نکلنے والا بندہ انتہائی نیکی کا آشر بن جا انتہائی نیکی کو نفرت کرنے والا بن جا ہے اور پھر اسی وجہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے رب کا دوست بن جاتا ہے مخلوق خدا بھی ادھر پیار کر دیے کیوں اللہ کا قانون دستور من ایسا وہ اپنے کو نقصان دینا اپنے آپ کا گھاٹا کرتا بدی کرنے والا اپنے آپ کا گھاٹا کرتا ہے اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے ہیں جیسا کرو گے ویسا کرو گے اپنے آپ کا کھاتا قرآن کے نصیحت کے انداز تو سل کے لیا برائی نفرت پیدا کرنے کا کیا طریقہ قرآن کو دو ہی لفظ نفے فرما اگر بندی کرے گا کوئی کھانا اپنا ہے فلا لالا زمانے میں آلہ ہے اپنا نقصان ہے پاپ پر ہے یہاں دو کے اندر ایسا عجیب انداز رکھا ہے جس نے بچے بار بار سمجھاؤ گے پترا اگر برائی کرے گا تو کھاتا اپنا برائی کرے گا نقصان اپنا جب نے برائی کرے گا پروتار میاں پر چھوئیں جڑا بندہ برائی کرتا ہے انہوں جا بدلا ملے گا وہ واپس لوٹے گی وہ واپس لوٹے گی میرے حضرت صاحب فرما دے دور مریش دور مریش ہوتا ہے جڑا کسی کا نقصان نور اندیش کا مانا دور دی سوچن والا دور دی کنے سوچنی جنہیں جنہیں نقصان نہیں دینا کیوں ایک یہ سوچ رہا جو ہتھی ہوگا للی یہ ہے قریب نہیں سوچنا بھی ہوں میرے فائدہ حاصل ہوتا ہے پہلے کسی کا قریب میرے نام ہونا کیونکہ اللہ کا قانون ہے بدی کرو گے بدی ہوئے تو ایڈا ہو اپنا بھا جی یہ چل آج تو کسی میرے پھر یہ مطلب میں اپنے جی میں اپنی گل کرنا میرے ایک بندے میرے پیسے چوری کیتے انہوں پتا نہیں اسے میرے پتا لگ گیا خیر ہوگی اسی طرح پیسے واپس ہو گئے اللہ اکبر کبیرا کچھ واپس نہ ہوئے کچھ ہو گیا قسم سبادری کر کے آنا میں اپنی اکھا نہ دیکھا تین بار ڈکیٹی گئی تین بار ڈکیٹی گئی خود پریشان میرے جس کو دستا سی میرے فوراً سمجھ آنی میں پردہ کر لیا سا پر وہ ویکن تمجیا سا اس نے ہاتھی چڑھ رہے ہیں دور اندیش نہیں سا دور اندیش ہوتا تو تدی بھی کسی کے مال نو ہاتھ نہیں سی لاؤنا کہ اج میں چکا گا تو میرا کدی نہ کدی چکیا جانا ہے جو ہے منسا فہل جو بدی کرے گا اس کا نقصان خود بڑھائے گا قرآن ہے اس نے کیسے عجیب طریقے برائی تو نفرت پیدا کی تھی کہ بابا اس رات جانا کیوں آپ بڑھائی گلتا ہے بول رہے یہ نفرت آ گئی نفرت آ گئی لیکن اللہ اس مقابلے میں یورپی تعلیم اندر اتنے سبق الٹے اس بھائی جی، کام میں کاما فائدہ کر لو ایس وقت دنیا ساری جنہ نریات چلتی پی ہوئی ہے نیسے نال نظریہ قوت کہ طاقت اصل مقصد بات کہ انسان کی اصل زندگی کا مقصد خواہشات نقصانی کو پورا کرنا ہے جنیاں ہو سکتی ہیں کرو کو اس مقصد خواہش کو پورا کرنا لیکن یہ ہے نیش سے کافر ہوا ہے فرنگی جو نے ڈاکٹر نے دے وہ کہنا بھائی انسان بن خواہش پوری کرو اگر ہم ہر خواہش پوری کرنے کے لیے بھائی ہم دیکھتے ہیں ہزاروں خواہشوں خواہشیں وہ نہیں پوریاں ہوتی ہیں بندے کو طاقت نہ ہوگی طاقت ہے یہ لگے رکھا ماحول معاشرے کے تعلیم نظام کے اندر انہیں داخل کر کے وہ جس وقت بچے جڑے نے وہ نیکی سی وہ سمجھ طاقت یعنی ماں افراد جنوب مال ہو گیا جی۔ افراد زیادہ تو زیادہ بندے اپنے تابے دار کرنے اپنے ماتحت کرنے تاکہ طاقت یہ پھر سیاست آ سیاسی طریقے لگتی میں زیادہ تو زیادہ بندے اپنے نہ لونے تاکہ قانونی طاقت حاصل ہو جائے تو قانونی طاقت مسئلہ طاقت حاصل کرنے ایک ذہن بنا دیتا کہ نیکی جیڑی نیکی اسلام خدا رسلم نزدیک لیکن رکاوٹ بندی ہوئی وہ برائی اگر خدا رسم نزدیک وہ برائی ہے لیکن وہ پیسہ دے طاقت حاصل کرنے سمایا سفایا نے تعلیم ہوں آ جا کے جی کوئی نیکی اللہ رسول کے نزدیک ہے ادھر انہوں نیکی ہی رکھا گیا تو وہ صرف اور صرف یاد رکھنا مہاج اس واسطے آ کہ وہ ایسی نیکی ہونی جی دے حاصل واسطے نقصان نہیں

اصل مقصد یورپ نے رکھا انسان انسان ہو گیا جی ہر لذت پوری ہو ہر خواہش ہو خواہش میری پوری ہو رہی ہے طاقت طاقت کہ حاصل ہو رہی نیکی بدی یہ سو بھی بدل جو نیکی طاقت حاصل کرنے فائدہ مند وہ نیکی طاقت حاصل کرنے نقصان دے وہ مزید اے بدل کے دنیا اس نظریے لال ہی سارا نظام رکھا گیا اسی واسطے لوگوں کے مواصل کے اندر برائی کی الفت نیکی ہوں مولوی تو دین جنہوں کو دین کی سمجھ ہے کوئی ہے مولا سناؤ صاحب ورگے وہ پھر جی تڑپنے میں بھائی نی کی طرف آؤ وہ سبق پڑھ چکے ملے کہ یہ بدی ہے کیوں کہ یہ طاقت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے اور طاقت حاصل نہیں ہوگی تو لذتیں پوری نہیں ہوگی سائسیں پوری نہیں ہوگی لہذا نیکی سدیا اب کو مقابلہ کیوں ہوا دشمنی عدالت کیوں بنی کہ جنوں یہاں نیکی سمجھا وہ برائی سمجھتے جن برائی سمجھا تو آخیا بچو اس کو نیکی سمجھتے ہیں ایسے ساری کچھ ہوں تا کر کے پھر انہوں مختلف الزامات پھنسایا جاتا ہے جیڑا نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی تو ڈکتا ہے مختلف الزامات پسا کے کبھی دہشت گرد کبھی فسادی کبھی انتہا پسند کر کر کے معاشرے کے اندر زلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا معاشرے کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیوں کہ جو نیکی اور بدی وہ پڑھ آئے ہیں یہ اس نیکی کے خلاف جیڑی وہ نیکی پڑھ کے آئے ہیں یہ انہیں خلاف ہے جیڑی وہ بدی پڑھ کے آئے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے یعنی مجرم کو مارا دین والا بندہ جہے دین والے پہلو عزت کی نگاہ بیٹھے جانے سن سانو مجرم کے سارے مخالف کیوں محض اس واسطے کہ جیڑی شہر اسلام نے آلتی اصل انگی کہہ کے دعوت جیڑی شہر اسلام نے کیا بدی اصل بدی کہہ کے معاشرے کے اندر مخالفت دعوت دی لیکن ادھر باراکس کا معاملہ الٹ سی جو ادھر نیکی جو نیکی ادھر سی وہ اسلام میں بدی سی جو ادھر بدی سی وہ اسلام میں نیکی سی انہیں پڑھیا نیکی نو بدی بدی نو نیکی انہوں نے مجبوری کی سی کہ یورپ والے نظریہ ہی یہ ہو جا دیتا کہ بھائی خواہش پوری کرنے کے لیے طاقت چاہیے اور طاقت کے لیے نیکی بدی کے اصولوں کو بدلو جی اسلام والی نیکی رہی تو اسلام والی بدی رہی تو پھر طاقت نہیں لبنی طاقت نہیں لبنی اگلی طاقت نہ لبھی تو رستہ کیون پوریا کریں گے مجبوری بندے کا مخالف ہونا انہوں نے بندے کا تیار کردہ بندے کا مخالف ہونا اسلام دے اور اہل اسلام دے مخالف ہونا فطرت مجبوری طبیعت بن گئی جس کو نیکی سمجھ سمجھتے ہیں اسلام والے وہ اس کو برائی سمجھ رہا ہے جس کو اسلام والے برائی سمجھتے اس کو نیکی پڑ گیا ہے جنوب ایڈا فرق جب ہوگی تلاق ہو گئی ہندی مخالفت سن ہو توجر سوائے جنگ ہو اسلام نے فرمایا بھائی انسان وہ نہیں ہے جو لستے پوری کرے انسان وہ ہے جو کو روکے ابتدا کے لئے کرتا انہیں آخیا انسان ہوا خواہشاں پوری انسان کا مقصود ہے ہزار خواہشاں کوئی لگتا جی ہو سکتی نے اسلام آخر اپنی خواہشوں قبضے سے رکھو اپنی خواہشوں ہوں جب کرنا خواہشوں قبضے کرنا پورے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوگی جب طاقت کی ضرورت نہیں ہوگی تو طاقت کے حاصل کرنے کے لیے وہ نجائز اندھی فرونی طاقت کی مطلب جو مرضی کر رہا ہو ہو فرن والا نہ وہ ڈکن والا نہ ہو یہ جی امی طاقت جیڑی وہ حاصل کرنے کی لوڑ نہیں واسطے نیکی نیکی نو برائی بنا برائی نو نیکی بنا کی لوڑ ہی کر کے ہر نبی اللہ دا ولی ہر مسلمان پہلا وہ اپنی خواہشوں قبضے چ رکھتے اسلام کا جدو ہی سبق پڑھتا سی وہ ایک دم بدل پیا جاتا مر جاتا جی مر جانا جنہ جی مر جانا وہرا کیوں کیوں سبق کیوں سبق الٹ الٹ پڑھنا انہیں جو صحیح سبق ہے وہ بھی رکھنا اسی طرح پڑھنا لہذا اس پڑھائی کا نکلیا بندہ نیک نیک لب لاپدار نیکاری ہونے کی کوشش کرتا نیکانا رشتے جوڑنے کی کوشش کرتا وہ کہہ سی بھائی اللہ سونا بس سانو کو نہیں دے جی اب مسلمان رہ جائے گی پہلے دل دل بندے دعا مانگ اللہ اللہ سانو فراؤ نہ بنا اللہ سانو ایسا نہ رہے اصل فراؤ بن جائے اصل تیرے منکر بن جائے تیرے دشمن بن جائے اللہ صرف لوڑ دے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے یہ پہلا دعا مانگ سمجھ گیا توجہ نہیں اج اچھے بندے کو دعا ہوئی اج بندے کو دعا نہیں کہ اللہ میرے کسی کا محتاج نہ رکھے ضرورت پوری کری یا اللہ حرام تو بچا میری ضرورت تو بچا میری جاتی تو بچا گیا اللہ کسی کا حق کن ہاتھا مرا گیا فلاں لکڑا بھی فلاں یا اللہ بچائی بچائی بچائی

کہ اگلے جہان کی امید ہی نہیں بھی لذت پہ اتنے کوشش ہے جو ہے اتنے ہی کھا پی لو ہٹا لو مسلمانوں یہ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ سجنا اگر حضرت عمر بن عبد الزیل ورگے نو حکومت لب گئی ہے حکومت لب گئی ہے جو آپ کا کھانا پینا سی جو آپ کا پیدا وتنا سی وہ سراسر بدل عمر کوئی تقریباً بائی ہزار کا بائی ہزار کا تولا وا حضرت عمر عبد عبد عزیز مروان کے پتر سن مروان حکم کا پتر سی حضرت عمر بن عبد عزیز عمر پاک کے دوسرے سن ساتھی کہتے ہیں جس وقت یہ حال حاکم نہیں سی بڑھیا داڑھی روک کے اب رہے آج بھی جس لئے حاکم بن گئے اس وقت انہوں خوشبو یاد ہی نہیں لگنی نہ گئی جنہ تاریف نے وہ اپنی پابندی سچی دسیا جی صدیق اکبر کی تاریخ کیوں کر دو میں سوال وہ سن سن عمر عثمان پاک علی پاک حسن

انہوں نے پھر بڑا ہی بڑا کیا کہ مطلب یہ ہوا کہ ایش پرستی کی وجہ اسلامی مسلمانوں کے حکمران پیڑے پہل ہو جی گا کہ جس وجہ حکمرانوں سے لان دان ہوگی وہ خود نظریہ حیات بن گئے اس قوم کا اور ہر بچے ہر بندے کا وہ کے میں جیتا ہی اس لیے ہوں تاکہ عیاشی کروں تو ہوں میں پوچھنا وہ تو اس وجہ لان تان کے حقدار ہو گئے تو ہوں آپ کی بنا ہوں سمجھ لگی جی وہ پیڑے ہوں جنوں ایاشی کے اسباب مل جان تو خوب ایاشی شاہپور یا لاہور کے کسی ہاؤسنگ اسکیم میں اس کی بہترین کوٹھی مار لو تو نہ کھان کا پتا نہ آن کا نہ جان کی کوئی پابندی بالکل کھلا رہتا ہے کھلا کھانا ہے حرام حلال جیل نجیل غیرتی غیر کوئی شہری نہیں اپنا ایمان نال دسو یہ کا حق ہوں تعلیم کے اندر یہ تعلیم شامل ہو گیا تا کر کے ہوں وہ برا نہیں برا کون ہے اس وقت جیڑا بچارا جاوتوں کے مار دیکھا دیکھتا با یار حرام حلال ہے جائ ن جائ جی لیا ہرا لیا ہرایا کیا جا سر جنگ تمیز رکھتا تھوڑی جی۔ اس کو قطع تعلق کی لوگوں کا حق بنتا ہے وہ دور رہنا سرد بنتا رشتہ انہوں نہ دینا فرق بنتا ہے رشتے داری وہ جوڑنا وہ دنیا کے اندر تباہی کا سامان ہے اسی طرح ہے کیوں ایسا دن بدل گیا اور یہ مطلب یہ نکلا یزید یا پچھلے برا کہنا اج کے کسی بندے کا حق نہیں بے کیوں یہ بھی گرو بنو بنو ایماندار میں سمجھا کہنا بنو عباس یا بنو میزا وہاں کے برے سے لاگی من رکھ لو اج دے عام بندے کا پڑھ کے عام یہ وہ اسی وجہ سے کہ تاریخ رفتہ ہو گئی ہے تاریخ گزشتہ ہو گئی ہے یہ آج وہ اس زمانے ضرور کے لوگوں نے انہوں انہوں نے ہی برے پال کی تاریخ ضرور کرنی چاہیے کہہ کے یار چلو کچھ نہ کچھ ele demora um né, dia. Ai, amor, O Adendo, puxa velho, ele jogou um coimbra. Obrigado, Jesus. راستے مومن خود ہو گئے ہیں بت سمجھی تم بڑھیا بچار میں تمہیں نا چار پانچ بھی سو ایم کی تو سوچ دیتی ایک گلو اسی ویل بند ہو جاتا ہے دنیا میں لڑو نو لڑو نو تو پیڑا کر لڑو نو کیوں ایک برائی رکھنے لگو گے ادھر اندر جڑی پائی جا رہی ہزاروں بچوں میں پیدا ہو ان ایک نام ضرور کی تک جی لڑوں گے ہزاروں میں کرے گا وقت وقت کسی ایک برائی کو روکتے ہوئے ہزاروں برائیوں کے دروازے کھول لینا یہ سارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ برکام ہونا کو تو اس کے فسق و فجور کو فسق و فجور سمجھنا اللہ رسول کے خلاف گل کرے تو اطاعت نہ کرو لیکن اس کے لڑو بھی نہیں اس کے اندر یہ راز ہے کہ لڑو گے ایک برائی تو ہزار پیدا ہو جانا ایک مت ہوئی ہے مسئلہ مثال دینا بھی اگر کسی نے یہ پتہ نہیں لت خراب ہے علاج کرنا تو سارے لگا جانا نہ کسی ڈاکٹر نہ میں علاج کرا لا نہیں آپ جی یہ دکھ برداشت کرنے چلو چاند بچی ہو اس طرح ہے کہ اس طرح بادشاہ کے اندر اگر کوئی چند دوائیاں تو اسلام نہیں کہتا وہ ڈرو کیوں کہ برائیاں ہوئی درکد درد اندر پتا نہیں کنیاں پال رہے ہیں کنیاں ہو جان جانا کیا جائے پاس یہ

نیکی بلی بنا دینا نیکی بنا دینا چنگیا سمجھنا جی چنگے لوگ نے نے انہوں معاشرے کا فسادی بندہ سمجھ کے یہ دن ب دن یہ بنایا جا رہا بچہ جی تمہاروں کر کے دین کی گل ہو اتنے میلا نہیں لگتا جتنے پیڑے گل جیسے پیڈے ہوتے لگ لگے یہ ربت دن پر دن بند ہے گھٹ رہی ہے کیوں کیوں دسو وہ ادھر ادھر تعلیم تعلیم رہی رہی رہا رہا رہا دوسری طرف یہ تو نفرت برائی تھی وہ ہونے کی بجائے نفرت بڑھ رہی ہے بنا رہی ہے ہے ہے رہی رہی کیوں بدل کی وہ بھی وجہ ہے کہ تعلیم کے اندر انہوں نے داخل بھی ایسا ان کو کام دیا ہے کہ ترغیب اور ترغیب وہ تبدیل ہو نیکی کی ترغیب ہو بدی ترغیب ہو معاشرے ماحول کے اندر وہ اللہ معاف کرے ایک مصنوعی جھوٹی عزت کر جڑے نیک لوگ ہیں انہوں کی بےزتی تجلت تھی یہ بدترین طریقہ ہے دنیا سے نیکی ختم کر بدی پاؤں ذہنی تبدیل کرو ایسے جنہوں وہ باپ دادا اور اپنے دین مذہب نیکی سمجھتے ہیں وہ برائی سمجھا جنوں برائی سمجھ دے وہ نیکی سمجھا بدل بدل کے ذہن آخر فطرت تبدیل ہو جائے جب فطرت تبدیل ہو اگلا جس سے آگے گا وہ آخر گائے برائی ہے یہ ٹکر کھا دے گا اپنا مال کر ماں پیشی بتا رہا ہوں جیسے سلسلہ چل رہے میں چلتا رہا آخر اسلام نیکی نیتی اسلام نیکی نیتی پیش کرنا اور بدی تو ڈکن والے یہاں موقع اگر سلسلہ وہ شخص معاشرے میں اس دنیا کے ماحول کو نہیں رہ سکے گا جیڑا اسلام کی نیکی نیکی سمجھے گا اسلام کی ملی کمزور ہے سمجھ نہیں آئی صرف اور صرف کفار کے شر اور کتنے ہاتھوں بچن کی توفیق دے اور دور رہن کی توفیق دے قریب ہو کے انہوں نے سمجھ دے چکر اندر سامنا یہ چکر ہے سانو جو اللہ رسول نے سمجھایا ہے وہ سمجھنے کی توفیق جو اللہ رسول نے سانو سمجھایا ہے انہوں سمجھنے کی توفیق دے جتوں نے بچانا پسند کیا اس کو بچوں کی چھوڑ